حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی بیع سے منع فرمایا اور وہ ملامسہ اور منابضہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ ملامسہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے میں تجھے اپنا کپڑا تیرے کپڑے کے عوض بیچتا ہوں اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے کپڑے کو نہ دیکھے بلکہ صرف چھوئے اور منابضہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے میں اپنی چیز پھینکتا ہوں تو اپنی چیز پھینک تاکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اس کی چیز خریدے اور ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہو کہ دوسرے کے پاس کیا ہے اور کتنا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکیس